حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار چھ سو بیالیس